جناب بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ظالم کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی زمین میں درخت لگا دے اور پھر اسی وجہ سے اس زمین کا مدعی بن جائے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارق ظالم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی سے بلا استحقاق یعنی ظلم سے چھین لی جائے وہاں کنواں وغیرہ کھود لیا جائے یا درخت لگا دیے جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار اٹھتر